انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھگڑے کے وقت جھوٹ بولنا چھوڑ دے حالانکہ وہ ناحق پر ہے اس کے لیے اطراف جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک مکان بنایا جائے گا اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنائے اس کے لیے اعلی جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترانوے یہ حدیث ضعیف ہے